جن لوگوں کو آپ نے اپنی قوم کا ہیرو بنایا ہوا ہے خدا کی قسم عزتوں کے لٹیرے ہیں کتے سور لڑاتے ہیں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بے حرمت کرتے ہیں ان جاگیرداروں کی اندر کی زندگی جا کے دیکھو تمہاری روحیں کاپ جائیں گی شاید جانور بھی اتنے گناہ نہ کرتے ہو جتنے گناہ یہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے زمین عذاب سے بھر چکی ہے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے تو نیچے سے رات کے تین بجے کسی مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ عذاب واپس چلا جاتا ہے اس زمین کو تباہ نہیں کرتے ان سیاست دانوں کی زندگیاں دیکھو یہ پانی کی طرح شراب کو پیتے ہیں ان کی زندگیاں دیکھو رب کا انکار کرتے ہیں نبی کا انکار کرتے ہیں قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں جن کو تم نے ہیرو مانا ہوا ہے ہماری بچیوں کو باہر ملکوں میں جا کے فروخت کرتے ہیں ایک سکھ پاکستان آتا ہے ہر سال دو ڈھائی سو بچیاں برطانیہ لے جا کر انہیں عصمت دری کے لیے فروخت کر دیتا ہے کہاں گئے عزتوں کے محافظ کہاں گئے تہذیب کی بات کرنے والے کیا تہذیب اور ثقافت کسی چیز کا نام ہے دیکھو ان علماء کو دیکھو انہوں نے نبی کی پگڑی کی حفاظت کی نبی کے لباس کی حفاظت کی نبی کی شان کی حفاظت کی نبی کے کلام کی حفاظت کی نبی کے کردار کی حفاظت کی نبی کے ناموز کی حفاظت کی نبی کی عزت کی حفاظت کی نبی نے جہاد کیا انہوں نے لبیک کہی میدانوں میں کود گئے افغانستان میں میں ہزاروں علماء جامع شہادت نوش فرما گئے نبی یو علی محمل کتاب کا مستاق تھے انہوں نے کتاب ایسی سنبھالی کہ مر کے بھی کتاب نہیں چھوڑتی سینے پر بھی کتاب رکھی ہوتی ہے نبی تلاوت کیا کرتے تھے انہوں نے زمین کو تلاوت سے بھر دیا نبی تزکیہ کیا کرتے تھے انہوں نے نفوس کا تزکیہ کیا ڈاکو ان کے پاس آئے تو صرف وہ ولی بن کے واپس گئے زانی ان کے پاس آئے وہ حیا بن کے واپس گئے انہوں نے قوم کو اللہ اللہ کرایا انہوں نے رات کو قوم کو جگایا تم رات کو سوتے ہو اذان کون دیتا ہے کبھی تمہیں فکر ہے اذان کتنی اہم چیز ہے کبھی تم نے سوچا ہے اذان کتنی ضروری ہے اگر زمین پہ اذان بند ہو جائے رب آسمان سے آگ برسا دے گا تم سو جاتے ہو یہ بیچارہ اذان کے لیے جاگتا ہے نماز کے لیے جاگتا ہے تم نے جن چیزوں کو ادرا سمجھ لیا انہیں کی حفاظت کرتا ہے اور پھر جب جنازے آتے ہیں تو افغانستان میں ملا فتح اللہ حقانی سے لے کے اور ملا بورجان شہید تک انہی علماء کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے 就牛！